کہ رجب کا مہینہ آیا شب معراج گزر گئی کئی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی رو رو کر اپنے رب کی بار کا مل جائیں کی لیکن ہمیں ندامت کے آنسو بھی نہ مل سکے رجب کا مہینہ آیا گزر گیا ہم ویسے کے ویسے ہی رہے ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی ہم نے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جھک کر معافی نہیں مانگی رجب کی ستائیسویں رات بھی گزر گئی اور شب برات آنے والی ان قریب عام بخشش ہوگی لیکن کچھ بد نصیبوں کا ذکر ہے روایتوں میں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی کئی لوگ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے معافیاں مانگتے لیکن ہمیں گنا کر کر کے دل اتنا سخت ہو گیا ہمارا جیسے کہتے ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے تشویش والی بات ہے غور و فکر کی جب لوگ روتے ہیں معافیا مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں میرا دل توبہ کی طرح مائل نہیں ہوتا میں غور کروں ایسی متبرک راتیں آتی گزر جاتی ہیں میں توبہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا کہیں ایسا تو نہیں یہ گناہ کر کر کے دل پتھر ہو گیا لوگ اللہ کی بارگاہ میں معافیا مانگتے روتے ہیں میں حیرت کے ساتھ ان رونے والوں کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے کچھ اور لکھ دیا گیا ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور ہی لکھ دیا گیا کہ میں نصیحت کو اثر ہی نہیں لے رہا نصیحت کا سمجھانے والا برا لگتا ہے گنا کرنے میں مزہ آتا ہے جب اللہ کا مہینہ گزر گیا گناہ کرتے فلمیں کئیوں کی دیکھتے گزر گیا ڈرامے دیکھتے گانے سنتے بے حیائی کے کام کرتے ہماری بدارتے نہ چھوڑ سکے جھوٹ ہے بات طرح طرح کے گنا خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گنا کرتا رہا بدکار ناداں یا رسول اللہ